تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف تلنا ناؤ اس دن الگ پھٹ جائیں گے